اللهم صل على سيد الجن والبشر وصل على قائد العمر والبشر وصل على قائد العمر نوذيا من أحجار وصل على شافع الأمم بما حشر وصل على أجمل البشر وأكمل البشر وأخير البشر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان مغفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا وإنتقاقا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به سبحان ربك رب رب العزة يصفون وسلام على على المرسلين والحمد لله العالمين إن الله وملائكته يصلون النبي كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كلما ذكره ذكره الذاكرون وكلما عن الغافلون مذہب ہم بھی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم دیتا یا حضوری ایمان ما طریقات خلقا راشدین اسلام ما محبت آلے محمد مدد حضور آئے تو پھر آخری نشپا گئی دنیا حضور آئے تو پھر آخری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی آ گئی دنیا تجھے چہروں کسنگا تجھے چہروں بینایا تجھے چہروں کسنگ تجھے چہروں پنر آیا حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شروع آیا پہ پا جاتی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے جس دار پہنا جاتی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود روش میں آنا بھول آزان تو اکبی ہوتی ہے آزان تو اکبی ہوتی ہے مسجد کی گدا میں انور جس ضرب سے جاتے تھے اب ہم وہ ضرب لگانا بھول گئے برادران رسول الجماعت آج آپ کی اس مسجد میں دین کی نسبت سے حاضری کا شخص مزید ہوا ہے دعا ہے کہ رب الجلال کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے آج کی یہ تقریب صحیح ختم قرآن کے منظور سے منعقد ہے برادر مکرم جناب حافظ محمد غلام شبیر صاحب نے آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں بیس پرکار نماز تراویح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارت کتاب قرآن مجید کی تلاوت سنائی اور آپ تمام حضرات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارت کتاب کو استعمال کیا سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو دل کی کیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ صاحب کا قرآن تراویح میں سنانا اور آپ تمام حضرات کا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ کے ساتھ تلاوت کلام پاک کا سننا اپنی بار گاہ میں قبل و مدیم فرمائے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایسی عظمتوں والا مہینہ ہے اور ایسی برکتوں والا مہینہ ہے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ سراپ رحمت ہے سراپ مضرت ہے اللہ تبارک مطالعہ کی رحمتوں برکتوں اور مسرتوں کا یہ مہینہ ہے مقدس مہینہ جیسے سال کے باقی گیارہ مہینوں کے اندر مومن مسلمان بندے اللہ تبارک مطالعہ کی رحمتوں کے متلاشی ہوتے ہیں اور رب جلال کی رحمتوں کو تلاش کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں لیکن جب یہ مبارک مقدس محبت اور منور مہینہ رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں خود اپنے مومن مسلمان بندوں کو تلاش کرتی ہیں اور اگر میں یہ کہہ دوں تو اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے سیلاب کا مہینہ ہے یعنی اگر کسی علاقہ میں سیلاب آتا ہے تو وہ سیلاب اپنے ساتھ اس علاقہ کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو بہا کر لے جاتا ہے اسی طرح یہ مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور بخشوں اور مغفرتوں کے سیلاب کا مہینہ ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اپنے مومن مسلمان بندوں پر نسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے مومن مسلمان بندوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمتوں کی تو اور روانی کے ساتھ بہا کر لے جاتی ہیں اور پھر رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ رب الجلال نے رمضان المبارک کو تین اشروں میں تقسیم کیا اللہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ساری کائنات خداونتی کے سردار پیغمبر جانے شاہ دو عالم دو عالم بدر دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کائنات کے سردار پیغمبر بدوہا کے چہرے والے سردار پیغمبر نے شاد فرمایا کہ امبر رحمت کہ رمضان المبارک کے پہلا جو اشرا ہے پہلے دس دن جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دن ہے اور درمیانی دس دن جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرتوں کے دن ہیں سرکار دو اللہ علیہ وسلم نے چار فرمایا وہ آخر ہو اور آخری دس دن جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن مسلمان بندوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارے کی تصویر ہے اور میرے اب آپ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے کہنا سے خدا بندی کے سردار پیغمبر بدعا کے سے روانے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 لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک بطالہ کی عبادت کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سربت جودوں کے اپنی بس کو مغفرت نہ کروا دے وہ چھتلا ہو جائے کائنات کے سردار پیغمبر نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس وقت میں نے کہا تھا آمین اور کائنات کے سردار پیغمبر نے کہا کہ اے میرے صحابہ جب میں نے ممبر کی دوسری پیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین اس دنیا کے اندر والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور پھر وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے والدین کو راضی کر کے اللہ و تعالیٰ کو راضی نہ کر لے اور اللہ تبارک مطالعہ سے اپنے آپ کو جنتی ہونے کا مستحق نہ کر لے وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین دعا کرنے والے کون تھے جبرائیل امین سارے نوریوں کے سردار اور آمین کہنے والے کون ساری کائنات خدا بندی کے سردار اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کون کون لوگ ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ کیسے معاملے کے ساتھ پیش آتے ہیں ہم اپنے گریبان میں جان کے کہ ہم اپنے والدین کا کتنا ادب و احترام کرتے ہیں اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کے والدین اس دنیا کے اندر زندہ ہوں اور وہ اپنے والدین کو راضی کر کے ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک مطالعہ سے اپنے آپ کو جنتی ہونے کا مستحق نہ کروا لے وہ شخص ہلاک ہو گئے ایک بادشاہ عالمگیر بہت بڑا مسلمان بادشاہ ہو گزرا ہے اس کا والد سے سے کسی بات ناراض ہو گیا اس نے بڑی کوشش کی کہ اپنے والد کو کسی طرح راضی کر لے کیونکہ اس نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد سنا ہوا تھا کہ اس دنیا میں جس شخص سے اس کا والد ناراض ہو زمین پر غالب ناراض ہو زمین پر کائنات کا خالق و مالک جلال اس انسان سے ناراض ہوتے ہیں اور جس انسان سے زمین پر اس کا والد راضی ہو عرشوں پر عرشوں کا مالک اور خالق اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں تو اس بادشاہ عالمگیر نے بڑی کوشش کی اپنے والد کو منانے کی کہ کسی حال میں میرا والد مجھ سے راضی ہو جائے بڑے پاؤں پکڑے اپنے والد کے منتیں سماجت کی لیکن اس کا والد کسی حال میں اس سے راضی نہیں ہوا اور پھر بادشاہ عالمگیر نے علماء کرام کی جماعت کو جمع کیا کہ اے علماء کرام کی جماعت علماء کرام جب اکٹھے ہو گئے اور اس بادشاہ کے دل کے اندر علماء کی محبت بھی تھی کیونکہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا ہوا تھا کہ علماء ورثة الأنبياء کائنات والوں علماء جو ہے انبیاء کے اس بادشاہ نے علماء کرام کو جمع کیا علماء کرام کو کہا کہ اللہ کے دین کے علماء اللہ کے دین کو پڑھنے والے علماء آج میں نے آپ سے ایک مسئلہ حل کروانا ہے بادشاہ عالمگیر نے کہا میرا والد مجھ سے ناراض ہے مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں اور ایسا مسئلہ دینے کہ میرا والد مجھ سے راضی ہو جائے بڑے بڑے تشریف فرما پر ایک دین نے مشورہ دیا کہ عالمگیر بادشاہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تیرا والد تم سے راضی ہو جائے گا اگر تم یہ عمل کرے گا بادشاہ عالمگیر کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہے عالمگیر بادشاہ نے کہا کہ اے اللہ کے دین کے عالم بھی بتا اس بزرگ کے دین میں عالم دین نے کہا اے عالمگیر اللہ نے تجھے چاند سب بیٹا کیا ہے تم اس کو اللہ تباری بطالا کی لا رہ کتاب قرآن مجید مزید کروا جب اس کی ختم قرآن کی محفل ہوگی تیرے ابو جان کو بھی دعوت دیں گے اور مجھے امید ہے کہ تیرا والد اس تقریب میں آئے گا اور تم سے لازمی بھی ہو جائے گا اس بادشاہ عالمگیر نے اپنے بیٹے کو کاری صاحب کے پاس بھیج دیا کہ اے کاری صاحب میرے بیٹے کو اللہ کی لارا کتاب قرآن مجید یاد کروا دو نا اس اللہ کے قرآن کے نے کہا اے بچہ پڑھنا ذرا اس نے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کروا دی اس بچے کو حفظ کروانا شروع کر دیا اور کہا بچہ پڑھ الحمد للہ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين اس بچے نے اللہ کی قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیا اپنے سینے کے اندر محسوس کرنا شروع کر دیا دن گزرتے گئے ہفتے گزرتے گئے مہینے گزرتے گئے ایک سال کے عرصہ کے اندر بادشاہ عالمگیر کے بچے نے اللہ کی لا رہا کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا پھر علماء کرام کی جماعت بادشاہ عالمگیر گری والد کی خدمت میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عالمگیر بادشاہ کے والد تجھے تو اللہ نے کیا تھا اس نے اللہ کی لاحب کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے فلاں دن فلاں موقع پر اس کے ختم قرآن کی محفل ہو رہی ہے تجھے بھی ہم دعوت آئے ہیں وہ بادشاہ عالمگیر کا والد علماء اکرام سے محبت کرنے والا تھا اس نے کہا کہ ہے علماء اکرام آپ کا حکم سنا پہ تسلیم مگر گستا کی بات نہایت ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں میں اس تکلیف تعلیم میں حاضر نہیں ہو سکتا علماء نے کہا پھر وجہ کیا ہے اس بادشاہ عالمگیر کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا عالمگیر مجھ سے ناراض ہے لہذا میں میں نہیں آ سکتا پھر وہ لمائے کرام کا بتا جاتے ہیں بادشاہ عالمگیر کو بتایا بادشاہ عالمگیر کی آنکھوں میں پہلے کی طرح کیونکہ سرکار کا تھا کہ جس انسان کے والد زمین پر ناراض ہوگا بری پر ساری کائنات خدا بندی کا خدا ساری کائنات کا خالق و مالک اس انسان سے ناراض ہوگا اس عالمگیر بادشاہ نے کہا علماء کرام خدا را کوئی ایسا مشورہ دو کہ میرا والد مجھ سے راضی ہو جائے ورنہ میری یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی کل آخرت کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی میں ہو جاؤں گا تباہ و برباد ہو جاؤں گا ایک عالم دنوں میں پھر مشورہ دیا کہ عالم کی بادشاہ تو ابھی اللہ تعالیٰ کی نارائن کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کہ پھر جب تیری ختم قرآن کی محفل ہوگی تیرے والد کو دعوت دیں گے اور مجھے امید ہے کہ تیرا والد سے راضی ہو جائے گا بادشاہ عالمگیر سارا دن حکومت کے امور کو سر انجام دیتا ہے سارا دن اپنی حکومت کو چلاتا ہے سلطنت کے امور کو سر انجام دیتا ہے رات کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے قرآن کو یاد کرتا ہے کچھ عرصہ گزرتا گیا مہینے اور ہفتے گزرتے گئے ہفتے گزرتے گئے مہینے گزرتے گئے آخر کار اس بادشاہ عالمگیر نے چھ مہینے کے اندر اللہ کی لا رہے کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا اور علماء کو بتایا کہ میں نے اللہ تبارک بطالہ کی کتاب قرآن مجید کو یاد کر لیا ہے مولانا اکرام کا وقت پھر جاتا ہے بادشاہ عالمگیر کے والد کی خدمت میں اور کہا اے عالمگیر بادشاہ تجھے تیرا جو بیٹا ہے بادشاہ عالمگیر اس نے اللہ تبارک کی لا کتاب قرآن مجید کو یاد کیا ہے دلاد روز کی تقریبیں صحیح منعقد ہو رہی ہیں ختم قرآن کی محفل ہو رہی ہے لہذا ہم تجھے دعوت دیتے ہیں قربان جب ہوں بادشاہ عالمگیر کا والد پاؤں میں جوتا نہیں پہنا سر پہ پکڑی نہیں باندھی اس آتا ہے اور کہتا ہے علماء کرام کہاں ہے میرا بیٹا عالمگیر پاؤں میں جوتا کوئی نہیں سر پہ کوئی نہیں بھاگتے ہوئے آتا ہے اور آ کر اپنے بیٹے عالمگیر بادشاہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا سینے کے ساتھ لگانے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کرتا ہے اپنے بیٹے کو پوچھ دیتا ہے اور عالمگیر بادشاہ کہتا ہے اے عالمگیر بادشاہ میں تجھ سے راضی ہوں میں تجھ سے راضی ہوں پھر اس سے سوال کیا گیا جب تیرے پیوتے نے قرآن پاک حفظ کیا اس وقت راضی نہیں ہوا آج جب تیرے بیٹے نے اللہ کے کلام کو حفظ کیا جو اپنے بیٹے سے کیوں راضی ہو گیا وہ بادشاہ عالمگیر اللہ کے دین کو پہچانتا تھا دین والوں کے ساتھ محبت کرنے والا تھا اس نے کہا کہ علماء اکرام کی جماعت میں نے آپ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے ہوئے تھے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو قرآن مجید پڑھائے گا اللہ تبارک مطالعہ اس انسان کے لیے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس بادشاہ رنگیر کے بارے نے کہا اے علماء اکرام میں نے آپ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی سنا تھا کہ جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے بچے کو اللہ کی رہا کتاب قرآن مجید کرواتے ہیں اللہ تباری مطالعہ کل کیا مس کے دن کل کیا مر کے دن اللہ تباری مطالعہ اس کے والدین کو دو ایسے نورانی تاج پہنائیں گے کہ جن نورانی تاجوں کی روشنی اس دنیا والے سورج سے بھی زیادہ ہوگی بادشاہ عالمگیر نے کہا کہ میں بادشاہ عالمگیر کے والد نے کہا کہ کل جب میرے پوتے نے اللہ کی لال کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا تھا وہ بھی میرے لیے بڑی تعداد کی بات تھی وہ بھی میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی لیکن میرا بیٹا عالمگیر کل جب کے قیامت کا دن ہونا تھا اللہ تبارک بطالہ کے حضور پیشی والا دن تھا معاشر کے میدان میں اللہ تبارک بطالہ نے جس انعام میں میرا بیٹا عالمگیر جو نورانی تاج دینے تھے وہ تجھے عطا کرنے تھے مجھے نہیں اور آج جب تو نے اللہ کی لارہ کتاب قرآن مجید کو حفظ کیا ہے تو میرا بیٹا کل قیامت کے دن اللہ تبارک بطالہ نے مجھے نورانی تاج پہنانا ہے بلا جس بیٹے کی وجہ سے اللہ اللہ تبارک بتالا مجھے نورانی پہنا ہے میں اس بیٹے سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں اور یہ حافظ قرآن ہونا بڑا مقام ہے بڑی عزت اور عزت و عظمت کا مرتبہ ہے کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن ذرا سامنے آ جب حافظ قرآن سامنے آئے گا تو رب الکلام کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے اے اللہ میرے قرآن کے حافظ ذرا جس طرح تم دنیا میں خیر سیر کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا ذرا شروع کرنا اللہ تعالیٰ مطالعہ کے حضور سے حکم ہوگا دنیا منزل کا کتاب کتاب کے اے میری لارے کو حفظ کرنے والے ذرا میری کتاب کی تلاوت کرنا شروع کر دے اور تلاوت کرتا جا میرے پا چلان کی تلاوت کو کرتا جا پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ کرتا جا اے حافظ قرآن جس مقام پر تیری کی وہاں پر تیرا مقام اور مرتبہ ہوگا اور پھر اللہ تبارک مطالعہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن اس مقام پر بس نہیں تیرے مقام اور منصوبے کی انتہا نہیں حافظ قرآن ذرا اپنے خاندان کی طرف نگاہ اپنے خاندان والوں کو دیکھ اپنے رشتے داروں اور عزیزوں کو دیکھ ایسے دس آدمیوں کو دیکھ کہ جن کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے ذرا ان اپنے رشتے داروں کو دیکھ اور ان کی انگلی کو پکڑ اور ان کی انگلی کو پکڑ کر ان کو جنت میں لے جا میں تیری شفاعت کو قبول کروں گا تو یہ مقام اور مسئلہ ہے اور پھر یہ اللہ تبارک مطالعہ کی لارہ کتاب قرآن مجید اس کے کیا ہی کہنے جس طرح ساری کائنات خدا بندی کے اندر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان کوئی نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں میرے پاس پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت بکر جیسا ہی کوئی نہیں میرے پاس پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے یار حضرت عمر فاروق جیسا انسان کوئی نہیں میرے کے نمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے یار حضرت عثمان جیسا دن اور سفی انسان کوئی نہیں جس طرح میرے کے نمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ سید رانی عمر جیسا شجاعت انسان کوئی نہیں اسی طرح میرے کے نمبر امام المبیا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے اسلام جیسا ساری کائنات کے اندر کوئی دین نہیں اسی طرح میرے کے نمبر پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن مجید جیسا کلام بھی کوئی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کو وہ مقام اور مسئلہ عطا کیا جلال کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی یارب کتاب قرآن مجید کی ایک لفظ کو ایک حرف کو تلاوت کرے گا پڑھے گا الف لام میم سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نیم میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک لفظ ہے بلکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ علیحدہ لفظ ہے اور لام یہ علیحدہ لفظ ہے اور نیم یہ علیحدہ لفظ ہے جو انسان علی نیم پڑھے گا اللہ تبارک مطالعہ اس کو تیس نیکیاں ادا کریں گے تو یہ اللہ تبارک مطالعہ کی لار کتاب اور یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے حالانکہ آج تک کوئی کتاب بولتی نہیں کوئی کلام بولتی نہیں لیکن قربان جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نازل ہونے والی لاحق کتاب قرآن مجید ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ یہ اپنا تعارف خود پیش کرتی ہے جس طرح اللہ تبارک مطالعہ نے مومن مسلمان بندوں کو دو عظیم و شان نے مجھ ادا کی ہیں ایک ہے امام الانبیاء سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی اور دوسری ہے اللہ تباری و تعالیٰ کی لال کتاب قرآن مزید قرآن مزید بھی اعلیٰ اس کا مقام اور مرتبہ بھی اعلیٰ میرے اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی اعلیٰ یہ قرآن بھی اعلیٰ کائنات کے سردار پیغمبر بھی اعلیٰ قرآن بھی شان والا کائنات کے سردار پیغمبر بھی شان والے قرآن بھی مقام والا میرے اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقام اور مرتبے والے قرآن بھی نور والا کائنات کا سردار بھی نور والا قرآن بھی ہدایت والا میرے اور آپ کے پیارے سلندر بھی ہدایت والے قرآن بھی شان والا کائنات کا حسین پلندر بھی شان والا قرآن بھی نور والا کائنات کا سردار سلمبر بھی نور والا قرآن بھی تنویر والا کائنات کا سردار پلندر بھی تنویر والا سب سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے جو بولتا ہے قرآن وہ تقریر ہے اور مصطفیٰ کو دیکھ کے سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اور سرکار عالم امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک مطالعہ نے وہ مقام اور مرتبہ ادا کیا کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کے مقام اور آپ کے مسئلے کا مقابلہ پوری کائنات خدا بندی کے اندر کوئی انسان نہیں کر سکتا اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی تیسری سیڑھی میں قدم رکھا اصحاب پیغمبر کے سوال پر کائنات کے سردار پیغمبر نے جواب دیا کہ اے میرے صحابہ صحابہ اکرام نے عرض کیا خدا کا دین اور امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ذرا حکمت کو بتائیں نا کائنات کے سزا پہ امت نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص امین کی دعا بتلا رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل امین نے یہ دعا کی ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نامی نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ ضرور نہ پڑے کائنات کے سزا پیغمبر نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی دیا جائے اور وہ و نہ پڑے تو امام لمبیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کہا آمین کائنات کے سردار پیغمبر نے تینوں باتیں اپنے دادا کو بتا دی کہ اس لیے میں نے آمین کہا تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصاب پیغمبر کو یہ بتا دیا اور کائنات کے سردار پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن مجید امام رحم اللہ اللہ بڑے کے ولی ہو گزرے کسی نے سوال کیا کہ اے امام غزالی ذرا میں قرآن مجید کا تعارف تو بتاؤ نا امام غزالی رحم اللہ نے جواب دیا کہ یہ قرآن مجید دیکھنے میں اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ دانت ڈال کے بچے کو دیکھو کے سینے کے اندر بھی یہ اللہ کی کتاب محفوظ ہے اور دیکھنے میں یہ کتاب مشکل بھی اتنی ہے امام رزالی رحم اللہ نے کہا کہ آج چودہ صدیاں ہو گزری ہیں چودہ سو سال سے علماء کرام اس قرآن مجید کے انوارات میں غوطہ لگا رہے ہیں اور اس کے سمندر میں ڈھوٹا لگائے ہوئے موتیوں کو تلاش کر رہے ہیں اور قرآن مجید سے نئے نئے موتی تلاش کر رہے ہیں لیکن آج تو سال ہو گئے ہیں چودہ سو سال کے کے اندر بھی اس سے موتی نکال رہے ہیں لیکن اس پرانے مقدس سے موتی ختم نہیں ہو رہے یہ ایسی اللہ کی نارا کتاب ہے میں نے کیا کہ قرآن مجید سے اگر سوال کرو کہ اللہ کی نارا کتاب ذرا تو ہمیں اپنا تعارف سے بتا اللہ تمہاری بتانا کی نارا کتاب قرآن مجید بول بول کے جواب دیتی ہے کائنات والوں میرا تعارف یہ ہے کائنات والوں میرا تعارف یہ ہے قرآن مجید چار فرماتا ہے قرآن مزید قرآن ہمیں یہ پتا چل گیا تیرا نام قرآن مجید ہے ذرا ہمیں یہ تو کروا تو کہاں تھا یہاں آنے سے پہلے اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا قرآن مجید جواب دیتا ہے محفوظ کہ کائنات والوں میں لوہے محفوظ میں تھا ٹھیک ہے میں یہ بھی پتا چل گیا تیرا نام پرانے مجید ہے تو آنے سے پہلے لوہے محفوظ میں تھا لیکن اے اللہ کی کلام ذرا یہ بتا تم آیا کس کے پاس ہے قرآن جواب دیتا ہے نزل محمد میں کائنات کے سردار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامل پہ نازل ہوا اے قرآن تجھے دیکھنے والا کون ہے قرآن نے ہمیں جواب دے دیا تنظیم مجھے نہ دل کرنے والا ساری کائنات کا مالک و مالک ہے اے قرآن یہ بھی پتہ چل گیا تجھے نازل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ تم نازل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا لیکن یہ تو جواب دینا تجھے لے کے آنے والے کور میں قرآن دعا دے دیا نظر بے الامین اے قرآن ہمیں یہ بھی پتا چل گیا تجھے نافذ کرنے والے رب العالمین تجھے لے کے آنے والے جبرائیل امین اور تم جس ہستی پہ نازل ہوا ہے وہ ہے رحمت للعالمین اے قرآن ہمیں ذرا یہ بتا کہ تو کس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے قرآن نے جواب دے دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ میں مومنین کے لیے چھپاؤں اے اللہ کی کلام یہ بھی ہمیں پتا چل گیا لیکن ذرا یہ بتا جو تیرے اوپر عمل نہیں کرے گا جو تیرے بتائے ہوئے طریقوں پر اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا اور اے قرآن تیرے پر عمل نہیں کرے گا اس کے بارے میں بھی ذرا میں بتا قرآن میں جواب دے دیا اور کائنات کے سردار پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کائنات کے سردار پیغمبر کافی کمنی والے سردار پیغمبر نے اعلان فرما دیا کہ اے کائنات والو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین کائنات والا اللہ تباری مطالعہ جس لارے کتاب قرآن مجید ہی کی وجہ سے باقی قوموں کو اتنے بلند مقام اور منصب عطا کرتے ہیں اور اسی قرآن مجید کی وجہ سے باقی قوموں کو اللہ تباری مطالعہ سبھی لوگ دعا کرتے ہیں اے قرآن ذرا میں یہ بتاؤ کس طرح کہ اللہ تباری مطالعہ اس قرآن کی وجہ سے بعض قوم کو مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہیں کیسے مقام اور مرتبہ جس انسان نے قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کیا اور صاحب قرآن کے ساتھ یعنی کہنا کہ سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا تعلق قائم کر لیا قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا صاحب قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا اللہ نے ایسے بلند مقام اور مرتبے عطا کر دیے قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے صاحب قرآن کے ساتھ رشتے کو جوڑا چلتا تو مکہ کی گلیوں میں ہے لیکن آواز جنت کے میں سنائی دیتی ہے یہ ہے مقام جس نے قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کیا شاید قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کیا ابو بکر کا رب الجلال نے کسی کے اکبر بنا دیا قرآن اور شاید قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کیا ابو محمد فاروق کا رب الجلال نے فاروق آدم بنا دیا قرآن اور شاید قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کیا عثمان کا دین بنا دیا قرآن اور شاید قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کیا رشتہ جو جوڑا تعلق بنایا علی عمر المرتضا رب جلال نے حیدر کرار بنا دیا قرآن اور صاحب اسلام کے ساتھ تعلق جوڑا بلال کا محسن رسول بنا دیا قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کیا امیر حمزہ رب جلال نے سید الشہداء بنا دیا قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق اور قائم کیا رشتہ جوڑا حضرت خالد بن منی کا رب جلال نے سیف اللہ بنا دیا قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا رشتہ داری قائم کی تھی حسنین کریمین سے رب الجلال نے جنتی جوانوں کے سردار بنا دیے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی علام الانبیاء سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت اور سیادہ اکرام و اہل بیت کی سچی عقیدت و محبت اور اولیاء اکرام کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین